رپورٹنگ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ان کو بتایا گیا کہ اہل حق منتشر ہیں الگ الگ ہیں کوئی جماؤ نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے مجاہد تنظیمیں بھی بڑھ چکی سیاسی جماعتیں بھی بڑھ چکی مدارس والوں کے قبلہ بھی الگ الگ ہو گئے تصوف والوں میں بھی اختلاف ہے چراگاہ تیار ہو چکی ہے اب کسی جانور کی ضرورت ہے جو آئے اور ایک ایک کو چڑھتا جائے ایک ایک کو کھاتا جائے لیکن ابھی جانور پہنچا یا نہیں ہے ابھی اس نے دور سے دم ہلائی ہے الحمد مدرسہ اور مجاہد بھی کٹھے نظر آ رہے ہیں خانقاہ والے ذکر والے تبلیغ والے بھی کٹھے نظر آ رہے ہیں اور پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ ہمارا تعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ہم نے کل تک مدینہ کو ہی اپنا مرکز بنایا تھا آج بھی وہی مرکز ہے ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں ہم ایک رب کو مانتے ہیں ہم ایک اللہ کے سوا نہ کل کسی کو سجدہ کرتے تھے نہ آج کسی کو سجدہ کرتے ہیں ابھی تو دنیا کی طاقتیں بہت تھوڑی ہیں جب دجال خدائی کا دعویٰ کر کے آئے گا تب بھی ہم دجال پر تھوکنا گوارا نہیں کریں گے اور اسے پرے پھینک کر ایک رب کی عبادت میں لگے رہیں گے میں دنیا کے چھوٹے دجالوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں اپنی جان کی خیر منانی ہے آلے حق کو نہ چھیڑو علماء جو بند کو نہ چھیڑو مسلم مسلمانوں کو نہ چھیڑو ورنہ تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا